إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 وشر الأمور مهدساتها وكل وكل وكل مهدسة بدعة بدعة و في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا او إن اہدی كان کان محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ ایک آیت قرآن پاک کی ایک آیت ہم نے پڑھی ہے وہ اوفو بل احد ان نل اہد کانا بنی اسرائیل کی آیت اور اللہ رب العالمین نے اس مفہوم کی آیات قرآن پاک میں متعدد مقامات پر نادل کیا ہے اور وہ ساری آیات ایک ہی چیز کی دعوت دیتی ہیں کہ انسان جو وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرے آج خطبے کا جو موضوع ہے عیسائی عہد یعنی انسان کو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے اور اب العالمین نے اسی چیز کو بڑے تاکیب کے ساتھ نمایا وَأَوْفُوا او إِنَّ اہدی ان مَسْئُولًا ایمان والوں تم وعدہ پورا کیا کرو چونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے وعدے کے متعلق بھی پوچھے گا کہ تم نے وعدہ کیا تھا تو پورا کیوں نہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا پڑتا ہے اسی لیے رب العالمین نے نیک لوگوں کی جنت میں جانے والوں کی جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ یہ ہیں ولدین ہم ارا ولدین وین لمانات ہی جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں عذاب نار سے عذاب جہنم سے وہ لوگ بچیں گے جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور امانت کی حفاظت کیا کرتے ہیں امانت داری اور وعدہ پورا کرنا یہ ایسے بہترین اعمال میں سے ہیں کہ رب العالمین نے ان کو جنت میں لے جانے والے اعمال میں شمار کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو وعدہ پورا کرنے والا بنائے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقامات پر ایمان والوں کو خاص طور سے خطاب کرتے ہوئے اس چیز کی تعلیم دی یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلاط السلام کے متعلق امام ابن امام بحبی رحمت اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت وائد کرتے ہیں کہ کلما کلما کان خطبنا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم قال الا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا له او کما السلام آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے اکثر اور بیشتر انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اکثر ہم نے آپ کو دیکھا جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو موضوع کچھ بھی اختیار کرتے لیکن اس خطبے میں یہ نصیحت ضرور کرتے امت کے لوگوں یاد رکھو اللہ مسلمانوں میرے امتی یاد رکھنا لا ایمان لا احد لا ایمان ای ملا امان طل ولا بھی ملا اح دلا جو مسلمان امانت دار نہیں ہوتا اس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے ولا دین بھین احدلا اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد وعدہ نہ پورا کرے اس کے دین اسلام کی کوئی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوا کرتی محترم دوستوں اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کا حکم دیا ہے سب سے پہلے وعدے کا معنی سمجھنا چاہیے بہت سارے مقامات پر وعدے کا معنی قرآن پاک میں جو بیان کیا وہ یہ ہر وہ امر ہر وہ حکم جو اللہ نے بندوں کو دیا ہے اور ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یہی اصل میں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں حکم دیا ہے ہے وہ ہے جس کا تذکرہ رب العالمین نے سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو بہتر کے اندر کیا ہے وعید ربو تھا نمبنی آدم من ظہور ہم ذریت ہم واشہدہم علا انفسہم علستو بربکم قالو بلا شہدنا انتقولو یوم القیامت انا کننا انہادا غافلین اللہ رب العالمین نے ارشاد نمانا بڑی پرانی تاریخ اللہ نے فرمایا ہم نے وزاد کرو اخبر ممبنی آدم امن گہور ہوں اس وقت کو لوگوں یاد رکھو جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ سلاط اسلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جیسے مسد احمد بن حمبر وغیرہ کی روایت میں بسند صحیح منقول ہے یوم عرفہ کا دن تھا اور نومان نانی کوئی جگہ ہے اسی جگہ پر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیس پر اپنا دست مبارک مارا اور قیامت تک آنے والی جو ضروریت تھی جتنے لوگ قیامت تک پیدا پیدا ہونے والے تھے اللہ نے آدم علیہ السلاط اسلام کے پیٹ سے نکال کر کے سب کو سامنے رکھا اور اس موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا الس تو رب دیکھوں یاد رکھو اے قیامت تک آنے والے لوگوں الس تو رب دیکھوں کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں ہمارے علاوہ اور کوئی تمہارا رب تو نہیں ہے میرے علاوہ کسی اور کی عبادت تو دنیا میں جانے کے بعد نہیں کرو گے اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ بہت پہلے وہی اخاد ابو کا بنی آدم مین بہور ضروریت ہوں اشہد ہوں الست ربکم اللہ رب العالمین نے آدم کو جب پیدا کیا اسی وقت قیامت تک آنے والے لوگوں سے یہ عہد لیا وعدہ لیا الست ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں میرے علاوہ کسی اور کی کی عبادت تم نہیں کرو گے بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا قیامت تک آنے والے سارے لوگوں نے کہا بنا شہید نہ کیوں نہیں میرے رب ہم اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے آپ کے علاوہ کوئی ہمارا خالق مالک رابق نہیں ہے اور ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے دنیا جمے جانے کے بعد شہید نہ اس پر ہم خود اپنے لیے گواہ ہیں نبی علیہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا سب تم لوگوں نے اقرار کر لیا اور اقرار کیوں کرایا اللہ رب العالمین نے یوم کہیں ایسا نہ ہو کہ آمد کے دن تم یہ کہو رب العالمین میں کیسے آپ کو پہچانتا ہم نے ہم کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے اللہ کنا انہادا غافلین ہم نے حجت تمہاری ختم کر دی اب دنیا میں جانے کے بعد بھی یاد رکھنا میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا یہ سب سے پہلا وعدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے لوگوں سے لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں انسان و شہید نہ اقرار کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور اسی وعدے کو یاتحانی کرانے کے لیے رب العالمین نے لاکھوں نبیوں رسولوں کو بھیجا آسمانی کتابیں بھیجی اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے قرآن میں لے کر کے اور تیئیس سال تک اپنی قوم کو اسی وعدے کو یاد دلاتے رہے اور قرآن کے اندر آج تک وعدہ موجود ہے اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلا وعدہ جو اللہ تعالیٰ کا ہمیں پورا کرنا ہے وہ ہے توحید الہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اس وعدے پر قائم رہنا اتنا بہترین عمل ہے کہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت نبی رہے سراج سامنے ساتھ رمایا جو کوئی ہمارا امتی صبح کو تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا لا احدی کا ووا دکھا مستطا تو پوری اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اعلان کرتا ہے اللہ ہم نے آ آ اللہ رب العالمین آپ میرے خالق ہیں آپ ہی میرے مالک ہیں آپ ہی ہمارے معبود ہیں اور اے اللہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس وعدے کو پورا کرتے ہیں اے اللہ اگر ہم سے کوئی قصور ہو جائے تو آپ ہی معاف کرنے والے معاف کر دے ابو اولا کا بے نعمتی کا رہی اے اللہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ سب آپ کی بھی ہے اللہ ہم سے کوئی گناہ سرد ہوتا ہے تو گناہ لے کر کے مغفرت کے لیے بھی ہم آپ ہی کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اس وعدے کو چونکہ بندہ یاد کرتا ہے اس دعا کے ذریعے اسی لیے نبی شاہ نے فرمایا جو انسان یقین کامل کے ساتھ صبح تین مرتبہ سید الفار کیا جس میں اس پرانے وعدے کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے اپنا وعدہ نیا کر رہا ہے اور تجدید کرتا ہے اگر اس نے صبح پڑھ لیا ہے یقین کے ساتھ شام اگر کبھی انتقال ہو گیا تو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں اور اگر کسی انسان نے منتا نہیں اور اگر کسی نے سورج گرو ہونے کے بعد شام کو اس اقرار کا اس وعدے کا اقرار کیا اللہ انت ربی لا الہ وانا اب دکھا وانا لا وبادی کا تو اس پورے سید الاستغفار کو جس انسان نے شام کو پڑھ لیا اگر صبح ہونے کے پہلے پہلے پہلے سورج شروع ہونے کے پہلے پہلے اس کی روح قبض ہو گئی اور وہ انسان تو بغیر کسی حساب کتاب سے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب قرار دے دیا ہے صرف اس بنا پر میرے بھائیوں توحید بہت بڑی چیز ہے اور یہی سب سے بڑا عمل یہی سب سے بہترین نیکی ہے کہ انسان اس وعدے کو پورا کرے اور یہی وہ وعدہ ہے کہ آمد کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے سامنے اگر ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے توحید کا وعدہ پورا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا کیا اور اس عہد پر قائم رہے ان کے بازو میں اگر کوئی غیر معاہد کھڑا ہو گیا تو رب العالمین اعلان کریں گے تاز اے شرک کرنے والوں وعدہ خلافی کرنے والوں یہ معاہدین کا گروہ ہے ان سے تم الگ تھلگ کھڑے ہو جاؤ ان کے قریب بھی تمہیں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے اس دن کی مسلموں کو اللہ تعالیٰ بالکل عرض کر دے گا اور اس موقع پر کہے گا علیکم آدمی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں لوگوں سے پوچھیں اے میرے اے انسانوں ذرا بتاؤ شرک کرنے والوں بدھ کی پوجا کرنے والوں اللہ کی عبادت میں دیر اللہ کو دیروں کو شریک کرنے والے سن لے الم آحد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا ہم نے تم سے اقرار کروایا تھا کہ میرے علاوہ کسی کے عبادت نہیں کرنا شیطان تمہارا پورا ہوا دشمن ہے تمہیں شیطان شرک کرا کر کے تمہاری توحید ختم کر کے تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کوشش کرتا رہے گا تم نے کیوں ایسا کیا ہاں؟ اور ہم نے کہا تھا خبردار شیطان انسان کی عبادت نہیں کرنا اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس شرک سے محبوب رکھے ابھی علیہ سراب و سلام نے اس حدیث اس وعدے کا تذکرہ بہت سارے حدیث میں کیا ہے جن میں ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک دن نبی علیہ سراب شام کہیں جا رہے تھے گھوڑے پر سوار ہیں آپ نے ہم سے کہا جا معاد میرے ساتھ تم بھی آ کر کے بیٹھ جاؤ کہتے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گیا اتنا قریب بیٹھا کہ میری ٹانگیں نبی علیہ السلام کے پیر مبارک سے ٹکرا رہی تھی بہت دور چلے گئے مدینے طیبہ پار کر گئے پھر آپ نے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد یا اللہ اے معاذ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اللہ کا سب سے بڑا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا سب سے بڑا حق اللہ اللہ تعالیٰ پر کیا ہے ہم نے کہا اللہ رسول عالم یا رسول اللہ اللہ کا سب سے بڑا حق مندوں پر اور بندوں کا سب سے بڑا حق اللہ پر کیا ہے اللہ اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے آپ اسے بتائیں آپ نے ساتھ فرمایا یا محاذ حق اللہ بھی سیاح سب سے بڑا حق سب سے بڑا عہد سب سے بڑا وعدہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے پھر پوچھا یا رسول اللہ اچھا بندوں کا حق سب سے بڑا اللہ پر کیا ہے آپ نے ساتھ سمایا بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کی ذات پر سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نفس پر واجب کر لیا ہے کہ جو بندے دنیا میں جانے کے بعد میرے علاوہ کسی چیز کی عبادت نہیں کریں گے ہم نے ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کرا دے گا میرے بھائیو توحید پر قائم رہو یہ باخوبی لیکن افسوس سر افسوس آج ہم لوگوں نے کچھ ہندوانی رسمی کچھ یہودیوں کے طریقے کچھ عیسائیوں کے طریقے ہمارے اندر ایسے آ گئے جو اللہ مالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کرے غیر کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر تواسن میں مارے کرشمہ تو کافر جھکے آگ پر بہر سیدا تو کافر منافق مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے اے نبی کو جو چاہے مزاروں پر جا جا کر کے نگرے جہائیں شہیدوں سے جا جا کر کے مانگے تو آئے اللہ اکبر مگر کچھ خلل اس سے جی میں نہ آئے نہ اسلام بگڑے نہ دین نہ ایمان جائے اللہ اکبر آگے کہتے ہیں او دی جی، جس سے توحیر پھیلی یہاں میں رہا صرف باقی نہ وہ گما میں ہوا چل بدا ہر و سبا میں وہ بدلا گیا کہ ہندو ستا میں ہندوستان مدینے سے عرب سے جو توحید چلی تھی ہندوستان پہنچتے پہنچتے کی ملاوٹ کا شکار ہو گئی آگے کہتے ہیں اسلام تھا تھا جس بنا وہ دولت بھی آخر مسلمان اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے والا بنائے میرے بھائیوں جس یہ نماز اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے روزہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل کرنا یہی وعدہ کا پورا کرنا ہے اللہ رب العالمین کے بعد انسانوں اللہ رب العالمین کا بڑا نظام یہ ہے کہ بندوں سے دو قسم کا وعدہ لیا ہے ایک کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرا تعلق بندوں سے ہے کہ بندوں سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو بھی تم پورا کرو اس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے بندوں کے بارے میں سب سے بڑا وعدہ جو انسانوں سے لیا ہے اس کا تذکرہ قرآن پاک سے مختلف مقامات پر ہے ان میں ایک مقام نمبر سورہ بنی اسرائیل ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ تھا ربو خان اللہ تب اے وہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اسی لیے حقوق العباد میں سب سے بڑا وعدہ جو ہم سے لیا ہے اللہ رب العالمی دن میں میرے بھائیوں اللہ اس کے رسول کے وعدے کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو جس شخص نے ماں باپ کی نافرمانی کیا نبی عرص اسلام رشاد سماتے ہیں سارا ہے ایک انسان اگر ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے تو نبی علیہ السلام صاحب فرماتے ہیں ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں جہاد میں جا کرنا چاہتا ہوں سو بڑا ہے لیکن جہاد کرنے کی طاقت نہیں ہے آپ نے ساتھ نمایا تمہاری تمہارے ماں باپ زندہ ہیں اس نے کہا لا یا رسول اللہ والد کا تو انتقال ہو گیا ہے بوڑھی ماں اکیلی ہے آپ نے ساتھ میں تھا اس ساتھ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ فی فی فیدا فانت سبیل اللہ اللہ او کما کے بندے اگر جہاد کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تیری بوڑھی ماں گھر کے اندر ہے اپنے ماں کی خدمت کر اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے اگر تو نے اپنے ماں کی خدمت کیا تو اس ماں کی خدمت میں کرنے میں اللہ تجھے حق کا ثواب دے گا مرے کا ثواب دے گا اور جب تک ماں تیری قبر میں نہ چلی جائے تجھے جہاد کرنے کا اجر و ثواب دے گا میرے بھائیوں یہ بہت بڑا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا ہم تمام مسلمانوں پر لازم ہے اکور کو لہٰذا وہ کتر ہم ان کل رنگی واتو ہوئی ہے الحمد للہ وقفا وسلام اللہ عباد الدین اما بھائی میرے بھائی ماں باپ کے بعد سب سے بڑا ہے وعدہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے وہ مردوں کا عورتوں کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سمایا وہ میرے تم خریدا اے میرے بندو بیویوں کا ذرا خیال رکھنا اپنی عورتوں کے ساتھ احسان کرنا کیوں اے تم سے عورتوں نے اللہ کے نام پر بڑا مضبوط عہد لیا ہے اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وہ شروع ہن بل مارو بہن کرے تم ہننا سہسا انتک رہو سین ویج اللہ فیہ خیرن کثیرہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بھلائی مالک ہو جتنا احسان ہو سکتا ہے جتنا اچھا معاملہ ہو سکتا ہے اپنے بیویوں کے ساتھ اتنا بہترین معاملہ کرنا اللہ اکبر مسد احمد بن حمل کی روایت ہے نبی علیہ السلاط اسلام اپنی بیویاں ام بہاد المومن کا کس قدر خیال کیا کرتے تھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں بیٹھی ہی بھی تھی نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی بوڑھی عورت آئی اس نے آواز لگایا اللہ رسول کے دروازے پر دروازہ ہمیں چھوڑ کر کے نبی علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف دوڑے کھولا تو ایک بوڑھی عورت جو چلنے سے قاعدے سے چل بھی نہیں پا رہی ہے وہ نکلی نبی علیہ السلام لے کر کے آئے اور اسے بچا چٹائی پر بچھا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی مجھے بڑا ناگوار گزرا کہ میں بیوی ہوں سامنے میں بیٹھی ایک بوڑھی عورت کے خاطر ہمیں چھوڑ کر کے ادھر آپ دوڑ کے چلے گئے مجھ سے رہا نہ گیا میں نے کہا سل یہ کیا آپ نے کیا اللہ رسول نے فرمایا آئے سکو تم کو معلوم نہیں ہے یہ بوڑھی کون ہے اتنا اچانک تھا نا نہ میری خدیجہ جب تک زندہ تھی یہ عورت میرے پاس خدیجہ سے وہاں سے ملنے کے لیے آیا کر کرتی تھی یہ میری بیوی حدیثہ کی سہیلی ہے اور یاد رکھ لینا ان حسن من ایمان پرانے رشتے ناتوں کو نبھانا اور ان کو برقرار رکھنا یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث جب یہ سرایا لایا پر مومن مومن مومن ایک مومن کبھی اپنی موم نہ بی کو نہ ڈراتا ہے نہ دھمکاتا ہے نہ اسے تنگ کرتا ہے کیوں اگر عورت کی کوئی ایک عادت پوری رکھتی ہے تو سینکڑوں جو نیکی کی ہیں ہیں اچھی وہ اس پر نگاہ رکھتا ہے اسی لیے رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا اپنی بیویوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا اگر ایک عادت ان کی تمہیں بری لگتی ہے صبر کر لو ممکن ہے اس ایک عادت پر سفر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا عجر و ثواب ادا کر دے اس کے بعد میرے بھائیوں لوگوں کے ساتھ لوگوں میں جو سب سے بڑا وعدہ ہمیں پورا کرنا ہے سب سے پہلے ماں باپ کا اولاد کا اس کے بعد بیویوں بیویوں کا گھر والوں کا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے جتنے بندے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اوفیو اوفو اللہ نے فرمایا اے جس سے بھی تم نے وعدہ کیا ہے جس سے بھی تم نے عہد کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا اس میں بہت سارے وعدے آ جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ لین دین میں کاروبار میں میں سیٹ اور لیبر جتنے وعدے کیے جاتے ہیں ان تمام وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے ایک سیٹ ہے اس نے جو لیبروں سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کا پورا کرنا سیٹ پر ضروری ہے اور ایک لیبر ایک مزدور نے جو شیخ سے وعدہ اگریمنٹ کیا ہے اس کا پورا کرنا بے انتہا ضروری ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی طرح سے ہم دنیا کے اندر ہم جس ملک میں رہتی ہیں ایک بڑا اہم وعدہ یہ بھی ہوتا ہے آپ یہاں رہتی ہیں یہاں کوئی باشندہ آتا ہے اس نے اگریمنٹ کے اندر کتنے وعدے لکھے رہتے ہیں ان وعدوں کا پورا کرنا بھی ہم میں سے ہر انسان کے لیے ضروری ہے نبی رہے السلام سامنے ساتھ ہمارا اگر کسی نے وعدہ وعدہ اللہ کے رسول نے ساتھ ہمارا وعدہ خلافی کرنا یہ ایمان کے منافی ہے منافقت کی نشانی ہے آپ نے ساتھ ہمارا اربعون من کن نفی ہے کانا منافقن یہ چار برائیاں ہیں جو اس انسان میں یہ چاروں برائیاں یا ان میں سے کوئی ایک پائی جائے گی سمجھ جاؤ کہ منافقت کی ایک نشانی اس کے اندر پائی گئی ان میں ایک ہے میرے بھائیو ادا وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے وعدے پورا کرنے کے تو سیکھ فرمائے جس ملک جس وطن میں رہتے ہیں وہاں کے جو قوانین ہو شریعت سے ٹکرا نہ رہے ہو وہاں کی وفاداری اور ان سے جو ایگریمنٹ ہم نے کیا ہے اس کا بھی پورا کرنا ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک بنائے صالح بنائے معاہد و متب سنت بنائے ہر قسم کی برائی کو اللہ تعالی ہم سب کو بچا ارحال عالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفایت کل عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے ارحال عالمین ہم نے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مفرت فرما اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق سے سما ان کو سراط مستقیم پر لگا دے الہ العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ خلیفہ کو امن و امان نصیب فرما صحت اور میں رکھے اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے ملک میں ایسے کام ان سے لے لے لے جو امت اور محنت اور قوم اور وطن سب کے لیے نفع بخش ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جو امت کے لیے نقصان دے اور قوم و ملت کے لیے خسارے کا ذریعہ بنے اور جس مشہد میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شہر سے سلطان حفظ اللہ اللہ انہیں صحت و آپ کو نصیب فرما امن و امان نصیب فرما اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان کا تہوارہ بنا دے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو اللہ انہیں امر سلامتی نصیب فرما اللہ پھر والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان